کسی کامل کے ہاتھوں موت سے پہلے ہی مرنے کا مریدی نام ہے اپنے اراد ترک کرنے کا مریدی نام ہے اپنے اراد ترک کرنے کا اسے اس عزم کے بدلے میں سو سو جان ملتی ہے اسے اس عزم کے بدلے میں سو سو جان ملتی ہے اثر جس نے ارادہ کر لیا جان سے گزرنے کا اثر جس نے ارادہ کر لیا جان سے گزرنے اسے اس عزم کے بدلے میں سو سو جان ملتی ہے اثر جس نے ارادہ کر لیا جا سے گزرنے کا اثر جس نے ارادہ کر لیا جا سے گزرنے کا گناہوں کے تصور سے بھی دل اپنا لرز جائے گناہوں کے تصور سے بھی دل اپنا لرز جائے یہی مقصد ہے میرے دوست تو مولا سے ڈرنے کا یہی مقصد ہے میرے دوست تو مولا سے ڈرنے کا گناہوں کے تصور سے بھی دل اپنا لرز جائے یہی مقصد ہے میرے دوست تو مولا سے ڈرنے کا یہی مقصد ہے میرے دوست تو مولا سے ڈرنے کا جلو گے کب تلک یوں آتش عشق مجازی میں جلو گے کب تلک یوں آتش عشق مجازی میں کہوں کیا فائدہ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے کا کہوں کیا فائدہ ہے ٹھنڈی ٹھنڈی آہ بھرنے کا وہ جس نے زندگی دی ہے اسی محسن پہ مر جائیں وہ جس نے زندگی دی ہے اسی محسن پہ مر جائیں مزہ ہم چاہتے ہیں واقعی گر جینے مرنے کا مزہ ہم چاہتے ہیں واقعی گر جینے مرنے کا سکون منزل مقصود ہرگز پا نہیں سکتا سکون منزل مقصود ہرگز پا نہیں سکتا جو عادی ہو گیا ہے سائبانوں جو عادی ہو گیا ہے سائبانوں میں ٹہرنے کا جو عادی ہو گیا ہے سائبانوں میں ٹھہرنے کا جو ہی مجذوب وہ پرواز کرتا ہے بلندی پر جو ہے مجذوب وہ پرواز کرتا ہے بلندی پر اسے موقع نہیں ملتا کبھی نیچے اترنے کا اسے موقع نہیں ملتا کبھی نیچے اترنے کا جو ہے مجذوب وہ پرواز کرتا ہے بلندی پر اسے موقع نہیں ملتا کبھی نیچے اترنے کا اسے موقع نہیں ملتا کبھی نیچے اترنے کا شیاطین زمانہ بھی ہمارا کیا بگاڑیں گے شیاطین زمانہ بھی ہمارا کیا بگاڑیں گے اگر ہم نے تہیا کر لیا ہے خود سنورنے کا اگر ہم نے تہیا کر لیا ہے خود سنورنے کا کہاں محبوب نے محبوب کی صورت میں آ جاؤ کہاں محبوب نے محبوب کی صورت میں آ جاؤ ہمارے پاس موقع ہے ابھی بننے سورنے نے کا ہمارے پاس موقع ہے ابھی بننے سورنے نے کا کہاں محبوب نے محبوب کی صورت میں آ جاؤ کہاں پہلے والے محبوب سے مراد اللہ تعالیٰ یعنی ہمارے محبوب جن سے ہم محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ میرے محبوب کی صورت میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بھی اپنا لیں اور سیرت کو بھی اپنا لیں کہا محبوب نے کہ میرے محبوب کی صورت میں آ جاؤ کہ اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چہرہ بنا لیں اپنا لباس اپنی ودا قطع اپنی چال ڈھال اپنا رہن سہن اپنی اپنی تہذیب و معاشرت اپنا تمدن تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنا لیں اور ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم یہ سارے کام کر لیں عن قریب یہ موقع ہم سے چھن جائے گا کہاں محبوب نے محبوب کی صورت میں آ جاؤ کہاں محبوب نے محبوب کی صورت میں آ جاؤ ہمارے پاس موقع ہے ابھی بننے سورنے کا ہمارے پاس موقع ہے ابھی بننے سورنے کا اثر تم ڈوب جاؤ عشق مرشد کے سمندر میں اثر تم ڈوب جاؤ عشق مرشد کے سمندر میں یہی رستہ ست ہے قرب مولا میں ابھرنے کا یہی رستہ ست ہے قرب مولا میں ابھرنے کا